السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم آواز میری آج ہم صورت الفیل پڑھیں گے انشاءاللہ شور بہت ہے کی اب ہے جو یہ شاید لیپ ٹاپ کے کا شور ہو اس کے چلنے کا شور آ رہا ہو باقی یہاں پر کچھ بھی نہیں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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بكارة من سكيل فجعلهم كعصف مأكول سورة الفيل اس کی ترتیب نزولی انیس انیس ترتیب توقیفی ایک سو پانچ پانچ آیات ہے ایک رکوع ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے اس صورت میں اصحاب فیل کا واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ یہ گزشتہ صورت کے اندر جو غیر غیبت تانا زنی کا ذکر تھا اس کے آخرت کے اندر انجام کا ذکر تھا صورت میں اس صورت میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ جو جرم ہے اس کا نتیجہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے جس طرح اصحاب فیل نے بیت اللہ کے ساتھ قید کیا بغض کیا تو وہ دنیا میں ہی برباد ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بغض کر رہے ہو جن کی عظمت جن کی اہمیت اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے تمہارا انجام تم خود سوچ لو کہ کیا ہوگا اب اصحاب فیل کا واقعہ اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو یوں نقل فرمایا ہے کہ یمن پر کے بادشاہ کا قبضہ تھا اور یہ مشرق لوگ تھے ہیمیر کے بہت سارے بادشاہ تھے ان میں سے ایک جو آخری بادشاہ تھا ان کا ہیمیر کا آخری بادشاہ ذنواس زنواس زال واؤ نون واؤ زنواس جس نے اس زمانے کے جو اہل حق تھے یعنی نصارہ اس زمانے کے اہل حق تھے ان پر ظلم کیا اور ایک طویل عریض خندق کھدوا کر ان کو آگ سے بھرا اور جتنے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے ان سب کو خندق میں ڈال کر جلا دیا تھا جن کی تعداد بیس ہزار کے قریب تھی یہی وہ خندق کا واقعہ جو آپ نے البروج میں اصحاب کے نام سے پڑھا تو ان میں سے دو آدمی کسی طرح اس کی گرفت سے بھاگ گئے اور انہوں نے ملک شام کا جو قیصر تھا اس سے جا کر فریاد کی کہ ذنواس جو ہمیر بادشاہ ہے اس نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا ہے لہذا آپ ان کا انتقام لیں تو ملک شام کے قیصر نے حبشہ کے بادشاہ کو قتل یہ بھی نصرانی تھا اور یمن سے قریب تھا کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لیں اس نے اپنا ایک عظیم لشکر اس کے دو امیر اربات اور ابراہ ان کی قیادت میں یمن کے بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا تو لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو ہمیر کے بادشاہوں سے آزاد کرا لیا تو یہ جو بادشاہ زنواس تھا یہ بھی نکل گیا اور دریا میں غرب ہو کر مر گیا تھا اسی طرح جو یہ دو امیر تھے اربات اور ابراہ یہ یمن پر انہوں نے قبضہ کر کے تو حبشہ کے جو بادشاہ تھے ان کا قبضہ اس پر ہو گیا پھر ارباد اور ابراہ میں آپس میں جنگ ہوئی تو ابراہ غالب آ گیا اور اربات قتل ہو گیا تو یہی جو ابراہ تھا یہ نجاشی بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر مقرر ہو گیا اس نے یمن پر قابض ہو کر ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسا بنائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو مقصد یہ تھا کہ یمن کے جو عرب ہے کہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ جو بیت اللہ کا کنیسہ ہے اس کی عظمت شوکت ان کے دلوں سے نکل کر یہ جو کنیسہ ہے کعبہ کے بجائے اس کنیسے کی طرف ان کی یہ مرعوب ہو جائے وہاں نہ جائے یہاں پر آ جایا کریں تو اس نے ایک بڑا عالیشان کلیسا اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا اور اس کو سونے اور چاندی اور جواہرات سے مزین کیا اور اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے لیے بیت اللہ کے لیے حج کے لیے نہیں جائے گا اب اس کنیسے کی عبادت کریں آپ نے سنا ہوگا کہ عرب کے اندر بت پرستی تھی لیکن دین ابراہیمی اور کعبہ کی عظمت عرب کے دلوں کے اندر بہت زیادہ تھی تو اس لیے جو عدنان قحطان اور قریش کے قبائل تھے ان میں غم اور غصہ کی لہر دوڑ گئی یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کنیسے میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلود کیا اور بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے ایک مسافر قبیلے کے ایک مسافر نے کنیسا کے قریب اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی اور اس کی آگ کنیسا میں لگ گئی تو اس کو سخت نقصان پہنچ گیا تو ابراہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی بتایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے جو ان کا جو کعبہ ہے اس کی اینٹ اینٹ سے بجا کر رہوں گا ابرہ نے اب تیاری شروع کی اور نجاشی بادشاہ سے اجازت مانگی تو اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابراہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم شان ہاتھی تھا جس کی مثال نہیں پائی جاتی تھی اور اس کے ساتھ آٹھ ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لیے ہفشا کے بادشاہ نے بھیج دیے تھے اور یہ یہ یہ مقصد تھا ہاتھیوں کی یہ تعداد جو ہے ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کعبہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے اور تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھے اور ہنکا دے ہاتھیوں کو ہنکا دے تو سارا بیت اللہ زمین پر آ گرے گا جب اس کے حملے کی خبر پھیل گئی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو کر آ گیا تو یمن کے جو عرب ہے اس میں سے ایک شخص تھا زو نفر اس کا نام تھا زو نفر اس نے عربوں کی قیادت کی یہ پہلے کی بات ہے اصحاب کا جو واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چالیس دن تقریباً کا پہلے کا واقعہ ہے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ جو ذکر کر رہے ہیں یہ نجاشی جو بادشاہ ہے یہ تو بعد کا واقعہ ہے نجاشی یہ لقب ہے اچھا بادشاہ کا نام نہیں ہے حبشہ یہ بھی لقب ہے نجاشی یہ بھی لقب ہے ان کا نام کچھ اور تھا بات چل رہی تھی کہ عرب جو ہے وہ مقابلے کے لیے تیار ہوا اور اس میں سے عرب میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام زونفر تھا اس نے عرب عربوں کی قیادت کی قیادت اختیار کی اور عرب جو ہے اس کے ارد گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے ابراہ کے خلاف جنگ کی اللہ چاہتے تھے کہ ابراہ کی شکست جو ہے نا ابراہ کی شکست اور ابراہ کی جو ناکامی ہے رسوائی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ جائے تو اس لیے یہ جو عرب مقابلے کے لیے تیار ہوئے تھے یہ کامیاب نہ ہوئے اس کو ابراہ نے شکست دے دی زونفر کو قید کر لیا آگے روانہ ہو گئے اس کے بعد جو وہ قبیلے خسان کے مقام پر پہنچا یہ ابراہ کا لشکر جب وہ خسان مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار تھے نفیل بن حبیب اس نے بھی مقابلہ کیا ابراہ کا ابراہ کے لشکر نے اس کو بھی شکست دی نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ نوفیل بن حبیب کو قتل کر دیں مگر پھر یہ سمجھ کر کہ ان کو زندہ رکھا کہ ان سے ہم ہمیں راستوں کا پتہ معلوم ان سے ہم راستے راستے کا پتہ معلوم کر لیں گے اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے جو لوگ تھے قبیلہ ثقیف کے جو لوگ تھے تو یہ سن چکے تھے کہ یہ جو ابراہ کا لشکر ہے اس نے زو نفر کو بھی شکست دے دی نفیر بن حبیب کو بھی شکست دے دی یہ واقعات سن چکے تھے یہ طائف والے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ طائف کے اندر جو ہم نے ایک بت خانہ جو لات کے نام سے بنا رکھا ہے یہ کہیں اس کو نہ چھیڑ لے اس لیے ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے اس لشکر کا اور انہوں نے ابراہ سے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے رہنمائی کریں گے اور اپنا ایک سردار ابو رغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں ابراہ اس پر راضی ہو گیا اور ابو ریغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے کے قریش اونٹ رہے تھے تو ابراہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے جن میں سے دو سو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے ان کے تھے ابراہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر مکہ کی طرف بھیجا کہ وہ قریش کے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی تو ابراہ نے ایک سفیر بھیجا مکہ کی طرف تاکہ وہ قریش کے سرداروں کو مطلع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہمارا مقصد تو صرف کعبہ کو گرانا ہے اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تم کو کوئی نقصان نہ ہوگا وہ سفیر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو تو سب سب نے اس سفیر کو عبد المطلب کا دیا کہ وہ سب سے بڑے سردار ہیں قریش کے اور اس نے عبد المطلب کو ابراہ کا پیغام پہنچا دیا تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابراہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں البتہ میں یہ بتا دے بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ گھر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا بنایا ہوا ہے وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے پھر دیکھے کہ اللہ تعالی کیا معاملہ کرتا ہے تو اس سفیر نے عبد المطلب سے کہا کہ تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو ابراہ سے ملاتا ہوں تو ابراہ نے جب عبد المطلب سے ملاقات کی انہوں نے عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بڑے وجیح آدمی ہے تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گئے اور عبد المطلب کو اپنے برابر میں بٹھا دیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھو کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو بس اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیا کر لیے ہیں وہ چھوڑ دیں تو اس ترجمان نے کے ذریعے ابراہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی عظمت پیدا ہو گئی تھی لیکن آپ کی گفتگو نے اس عظمت کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے دو سو اونٹوں کی بات کر رہے ہیں پر یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا جو کعبہ ہے جو آپ کا دین ہے اس کو گرانے آیا ہوں اس کے متعلق تو آپ نے کوئی بات نہیں کی تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں مجھے اونٹوں کی فکر ہے بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنا جانتا ہے تو ابراہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے جو چاہے کرو اور بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے اور انہوں نے ابراہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر حملہ نہ کرے اور واپس ہو جائے تو ہم پورے تہامہ کی ایک تہائی پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کر دیں گے تہامہ یہ جگہ کا نام ہے جہاں پر کاشت ہوتی تھی تو وہاں کی جو خراج ہے وہ آپ کو دیتے رہیں گے ابراہ نے ماننے سے انکار کر دیا عبد المطلب کے اونٹ ابراہ نے واپس کر دیے وہ اپنے اونٹ لے کر واپس چلے آئے اور بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے قریش کی ایک بڑی جماعت بھی ان کے ساتھ تھی سب نے اللہ تعالی سے دعائیں کی اب رہا کے اس بڑے لشکر کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما لیں دعا کے بعد عبد المطلف مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے ان کو پتا تھا کہ اس لشکر کے اوپر اللہ تعالی کا عذاب آئے گا اسی یقین کی بنیاد پر انہوں نے ابراہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا بیت اللہ کے متعلق گفتگو اس لیے پسند نہیں تھی کہ اس کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی صبح ہوئی تو ابراہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی مکمل تیاری کی ابراہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی مکمل تیاری کر لی اور اپنے ہاتھی محمود کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا نفیل بن حبیب جس کو راستے میں ابراہ نے گرفتار کیا تھا اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے تو جہاں سے آیا ہے وہی صحیح سالم واپس چلا جا کیونکہ تو اللہ کے محفوظ شہر میں تو یہ الفاظ کہہ کر اس کا کام چھوڑ دیا ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا تو ہاتھی کا چلانے والا جو تھا وہ اس کو اٹھا کر چلانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا اس کو زخمی بھی کیا اس کی ناک میں لوہے کا جو آنکڑا ہے وہ بھی ڈال دیا گیا پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا تو جب لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا لیکن جب مکہ مکرمہ کی طرف چلانا چاہا تو پھر وہ بیٹھ گیا تو یہ اللہ کے اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ظاہر ہوا یہاں پر دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی کتارے آتی دکھائی دی جن میں سے ہر ایک کے ساتھ تین تین کنکریاں چنے اور مسور کی جو دال ہے اس کے برابر ان کے پاس کنکریاں تھی ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پرندے جو ہے وہ عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے اور جسم کے اندر یہ کبوتر سے چھوٹے تھے اور نیچے سے سرخ تھے اور ہر پنجے کے اندر ایک کنکری اور چونچ میں ان کے اور یہ فوراً ابراہ کے لشکر پر چھا گئے تو یہ کنکریاں جو ہر ایک کے ساتھ ہی ابراہ کے لشکر پر گرائیں ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو آج کل کے وغیرہ ہے وہ بھی نہیں کر سکتی جس کے جسم پر وہ کنکر پڑتی اس کے جسم کو چھیرتے ہوئے زمین میں گھس جاتی تو جب یہ عذاب دیکھ کر دیکھا تو ہاتھی سب بات کھڑے ہوئے صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو ایک کنکری سے ہلاک ہوا اور لشکر کے تمام آدمی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ ادھر ادھر کی طرف بھاگے اور یہ سب جو ادھر ادھر بھاگے وہ راستے میں مر گئے تھے اور ابا کو سخت سزا دینی اللہ کی طرف سے تھی منظور تھی اس لیے وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا بلکہ اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اسی حال میں اس کو یمن واپس لایا گیا اور ابراہ کے جو ہاتھی تھا محمود کے ساتھ دو ہاتھی چلانے والے بھی تھے یہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے یہ بھی اسی طرح اندھے ہو گئے اپاہج ہو گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہن ہے حضرت اسما تو فرماتی ہے کہ میں نے ان دونوں اندھوں کو اپاہج ان اپاہجوں کو مکہ مکرمہ میں مانگتے ہوئے دیکھا یہ ہے واقعہ فیل اب یہ واقعہ کب واقع ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بائیس محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً پچاس دن پہلے پیش آئے جیسے میں نے پہلے عرض کے چالیس دن پہلے پیش آیا ایک ایک قول وہ بھی ہے لیکن یہ جو پچاس والا قول ہے یہ اکثر علماء کا قول ہے اور یہی صحیح قول ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ولادت سے چالیس سال پہلے پیش آیا اور بعض نے کہا تیس سال پہلے کسی نے کہا ستر سال پہلے کسی نے کہا دس سال پہلے تو صحیح قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جی اب آتے ہیں ترجمے کی طرف الم کیا آپ کو معلوم نہیں تارا کا ہوتا ہے دیکھنا ٹھیک ہے یہاں پہ ترجمہ کریں گے کیا آپ کو معلوم نہیں کیفا کیسے فعل کیا رب کا آپ کے رب نے بے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا علم یجعل قیدہم فی تزلیل کیا ان کی تدبیر کو اس نے ملیا میٹ نہیں کر دیا علم یجعل کیا نہیں کر دیا قیدہم ان کی تدبیر کو فی تزلیل گمراہی یعنی ملیا میٹ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل وَأَرْسَلَ اور بھیج عَلَيْهِمْ ان کے اوپر طَيْرًا پرندے ابابیل بابیل پرندے جماعت در جماعت غول کے غول پرندے حبابیل ترمیہم حجارت من سجیل جو ان پر ترمیہم پھینکتے تھے حجارت کنکریاں من سجیل کنکر میں سے پتھر پھینکتے تھے وہ ان سے میں سے یعنی جو ان پر جھانوے کے کنکریاں پھینکتے تھے فجعلهم كعصف مأكول پس کر دیا ان کو اللہ نے کعصف بھوس عصف کھیت کے پتے گھاس کے تنکے کے اس کو کہتے ہیں تو بھوس تو اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا الم ترا اس کے معنی آپ نے پڑھ لیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دیکھا جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد رویت قلبی ہے یعنی علم مراد ہے علم یہ اس کا لفظی ترجمہ تو ترا ہے میں نے جو ترجمہ کیا وہ کیا تھا کہ آپ کو معلوم نہیں یعنی علم نہیں تعلم اور اگر اس کو الم تارا کا مانا یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ مانا بھی کر لیا جائے تو تب بھی مانا درست ہے اس لیے کہ جو واقعہ یقینی ہو اور اس کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہ ہو عام لوگوں نے اس کو دیکھا ہو اور یا تباتر کے ساتھ وہ منقول ہو سب اس کو نقل کر رہے ہوں کو لفظ رویت طرح سے یعنی رویت سے تعبیر کرتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اتنا یقینی ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھا ہے اور ایک حد تک دیکھنا بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اس کے نشانات دیکھے جیسا کہ واقعہ میں گزرا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اندھوں اور اپاہج جو ہاتھی کے چلانے والے تھے ہاتھی باندھ تھے ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں تو آپ کو تسلی دینی مقصود ہے اور کفار کو وعید کرنا مقصود ہے جس طرح اللہ رب العزت نے بیت اللہ پر حملہ کرنے والے اصحاب فیل کو نیست و نابود کیا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور دشمن ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا ابابیل اردو کے اندر ایک پرندہ ہے اس کو ابابیل کہتے ہیں چڑیا چڑیا وہ مراد نہیں ہے اچھا چڑیا کو آپ ابھیل کہتے یہ مراد نہیں یہ کبوتر سے تھوڑے سے چھوٹے تھے یہ پرندوں کی ایسی کوئی قسم تھی جو پہلے نہیں دیکھی گئی تھی اس کا تفصیل جو ہے وہ گزر گیا واقعہ کے اندر بحجارت من سجیل جو ان کے اوپر پتھر برساتے تھے بحجارتن من سجیل یہ کنکر سنگ گل کی تھی یہ جو کنکر تھے نا سنگ گل جھانوے یہ اس کے پتھر کنکریاں تھی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی لیکن یہ طاقت اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کے اندر ڈالی اور انہیں ایٹم بم کا کام کیا سجل ڈول کو کہتے ہیں ڈول کو ڈول کو اور ایک اس کا معنی کا ایک معنی لکھنے کا بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عذاب لکھا ہوا تھا جس طرح دوسری قوموں کی سزائے سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ہر پتھر کے اوپر ایک پرچا اس شخص کے نام کا چسپا تھا جس پر اس کو گرنا تھا یہ پتھر کتنے بڑے تھے اور پرندوں کے رنگ کیا تھے اس پر مفسرین نے بہت سارے بحثیں کی ہیں لیکن قرآن حکیم نے ان کو بیان نہیں کیا لہذا ہم بھی ان پرسوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بھوسا کو کہتے ہیں یہ بھوسا منتشر تن کے ہوتے ہیں تن کے چھوٹے چھوٹے پھر جب اس کو کسی جانور نے چبا لیا ہو اور جو باقی رہ گیا ہو اس کو جانوروں نے روند دیا ہو تو وہ نہایت بے وقت کوڑا کرکٹ ہو جاتا ہے تو ابراہ کے لشکر کا یہی حال ہو گیا تھا جس جیسے روندا ہوا گھس اور کوڑا کرکٹ ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی یہ سوئے فیل مکمل ہو گئی یہ آج ذرا اس کے اندر واقعات ہے اس کی تفصیل کی اس لیے مجھے آج پورا وقت اسی کا لگ گیا کل سے انشاء اللہ پھر زیادہ طالب علم بھی اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے ان شاء اللہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی بات ہے مجھے نہ آئی ہو تو